عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بلال رات رہے میں آزان دیتے ہیں اس لیے تم لوگ سہری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم آزان نہ دیں صحیح بخاری حدیث سمبر 620